دہلی ایئرپورٹ پر وہ کشمیری بزرگ جو مجاہدین کے بے باک معاون تھے مجھے لگی لپٹی کے بغیر نہایت سراحت کے ساتھ کشمیر جانے سے منع فرما رہے تھے خود ان کا سفر حج کا ارادہ تھا ان کی اہلیہ کے جہادی کارنامے میں نے سن رکھے تھے اور میں اس عظیم خاتون کی جرات و شجاعت کا معترف تھا یہ گھرانہ اپنی کامیاب تجارت کی بدولت کافی مالدار تھا لیکن ان کا تمام تر مال مجاہدین کی خدمت کے لیے وقف تھا انڈین فورسز نے کئی بار ان کی طرف شک کی انگلیاں اٹھائیں اور چند بار ان کے گھر کا محاصرہ کر کے تلاشی بھی لی لیکن خاتون خانہ کی حکمت و فراست کی وجہ سے اس گھرانے کا مجاہدین کے ساتھ تعلق بہرحال مخفی رہا میرے لیے اس بزرگ کا اصرار بہت وقت رکھتا تھا لیکن اپنے سفر کو ملتوی کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا چنانچہ میں نے انہیں دلاسہ دیا اور انہیں سمجھایا کہ اب صرف دعاؤں کا وقت ہے کسی اور چیز کا نہیں پھر میں نے انہیں کچھ فضائل وغیرہ سنائے تاکہ ان کی ڈھارس بند جائے وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئے اور بے شمار دعائیں فوارے کی طرح ان کی زبان سے جاری ہو گئیں یہ دوسرے بزرگ تھے جو قبل از وقت آئندہ آنے والے مصائب پر روئے ان سے پہلے حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کی مرکت پر ایک بزرگ ملے تھے غالباً وہ قبرستان کی دیکھ بھال پر معمور تھے میں جب ان سے ملا تو تو وہ بے اختیار زور زور سے رونے لگے ہم میں سے کوئی بھی ان کے رونے کی وجہ نہ سمجھ سکا وہ بار بار میرا چہرہ دیکھتے تھے اور ہمدردی اور محبت کے جذبات ان کی آنکھوں سے رواں ہو جاتے تھے دو چار بار انہوں نے کچھ فرمانا چاہا لیکن ان کی آواز گلے میں اٹک گئی اور ہم وقت کی تنگی کی وجہ سے دوسری جگہ روانہ ہو گئے جب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ دور کھڑے ہو کر مجھے دیکھ رہے ہیں اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں میری گرفتاری کے بعد تو بہت سارے لوگ روئے اور حضرات اکابر کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی اپنے آنسو نہ روک سکے لیکن گرفتاری سے پہلے رونے والے یہی دو بزرگ تھے جن کا میں نے بے ساختہ تذکرہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کے درجات بلند فرمائے اور انہیں اپنی خصوصی محبت عطا فرمائے گھر سے نکل کر ہم دہلی کے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے میں اپنے رفیق کے سفر سے ایئرپورٹ کے حالات معلوم کرتا رہا انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ ہمیں کوئی نہیں پہچان سکے گا تیاری اور تدابیر بہت عمدہ ہیں ایئرپورٹ پہنچ کر میں نشست گاہ میں بیٹھ گیا میرے رفیق کے سفر بورڈنگ کارڈ لینے کے لیے کاؤنٹر پر چلے گئے ایئرپورٹ کے اندر کا حصہ شور شرابے اور بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے مچھلی بازار کا منظر پیش کر رہا تھا شراب کی کثرت نے پورے ہندوستان کو بدبودار کر رکھا ہے یہاں بھی ہر طرف یہی غلازت چل رہی تھی حکومت کے اہلکار ہر وقت شراب کی جستجو یا پھر اس کی مستی میں رہتے ہیں جنہیں یہ نہیں ملتی وہ اسے ہر چیز داو پر لگا کر حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور جنہیں مل جاتی ہے وہ اس قدر پیتے ہیں کہ انہیں ہوش تک نہیں رہتا ام الخباعث کے پکڑ میں آئے ہوئے لوگ ایئرپورٹ پر باکثرت موجود تھے اللہ تعالیٰ اسلامی ممالک اور مسلمانوں کو اس لانت سے محفوظ رکھے شراب اور ایڈز نے ہندوستان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا ہے ایئرپورٹ کی اس ہلڑ بازی کے درمیان میں ایک صوفے پر خیالات کی دنیا میں گم سم بیٹھا تھا اس وقت مجھ پر جو کیفیت تاری تھی اسے بیان کرنا اور سمجھنا بہت مشکل ہے میں اپنے گھر سے دور دشمن کے ایک ہوائی اڈے پر خالی ہاتھ محاذ جنگ کی طرف جا رہا تھا میں کشمیر کے اس خطے کی طرف اعضے میں سفر تھا جہاں دشمن کی لاکھوں فوج موجود ہے ہندوستان کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے میرا نام اور میری آواز اجنبی نہیں تھی لیکن وہ میرے حلیے اور شکل سے بہرحال ناواقف تھے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر میں نے اس خطرناک سفر میں قدم رکھا تھا لباس کی تھوڑی سی تبدیلی نے مجھے ماحول کا حصہ بنا دیا تھا لیکن میرا دل پوری طرح مطمئن نہیں تھا ایک مجاہد کے لیے بغیر اسلحے کے دشمن کے علاقے میں چلنا آسان کام نہیں ہے پھر میرے چہرے پر پوری اور گھنی داڑھی کسی بھی ہوش مند اہلکار کو میری طرف متوجہ کر سکتی تھی پھر میرے لیے یہ بات بھی ناقابل فہم تھی کہ لاکھوں فوجیوں کی موجودگی میں اپنے مجاہدین سے ملاقات کس طرح ہوگی سری نگر ایئرپورٹ سے باہر نکلنا کس طرح ممکن ہوگا اور سیکیورٹی اہلکاروں کی نظروں سے بچ کر مجاہدین کے ٹھکانوں تک کس طرح پہنچا جائے گا مجھے سری نگر میں موجود مجاہدین نے بتایا تھا کہ یہ سب کچھ ممکن ہے سیاحوں کی محدود عام درفت کی وجہ سے ایئرپورٹ محفوظ ہیں اور لاکھوں مسلح افواج کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کو ساتھ لیے مجاہدین ہر طرف گھومتے رہتے ہیں مشکلات ضرور ہیں لیکن انڈیا اسرائیل کی مدد کے باوجود ابھی تک مجاہدین پر قابو نہیں پا سکا آرمی اور بی ایس ایف کے مراکز تک مجاہدین کے حملوں سے محفوظ نہیں ہیں یہ حالات ایسے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں ٹیڑھا پن ہو تو وہ بے ساختہ کہہ دے گا کہ خدا نخواستہ مجاہدین دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ورنہ جس شہر کے ہر چوک پر فوجی بنکر ہر محلے میں فوجی کیمپ ہر گلی میں فوجی گشت اور ہر مرکزی جگہ پر فوج کا پیرا ہو وہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا چے جائے کہ مجاہدین وہاں پر اپنے حملوں کو منظم کرتے ہیں آج جس طرح بعض کوتاہ بینوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دشمن کی جیل میں بیٹھ کر کوئی مسلمان کس طرح سے کوئی کتاب لکھ سکتا ہے اسی طرح کئی لوگوں کو سری نگر اور دوسرے شہروں میں مجاہدین کی منظم سرگرمیاں بھی سمجھ میں نہیں آتی ایئرپورٹ پر میں خود اس بارے میں سوچ رہا تھا لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور مجاہدین کی صداقت پر پورا بھروسہ تھا چنانچہ میں خوف سے زیادہ حیرانی محسوس کر رہا تھا اور ایئرپورٹ پر دشمن کی غفلت سے مزید کچھ اندازے لگا رہا تھا معلوم نہیں کتنی دیر اس دنیا سے میرا رابطہ کٹا رہا اور میں خیالات کی دنیا میں گم رہا کہ اچانک میرے کانوں سے مولانا کی آواز ٹکرائی اور میں گھبرا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا مجھے زیادہ دیر نہیں لگی کہ میں نے آواز کی سمت بھانپ لی میں نے دیکھا کہ دو نوجوان دور سے مجھے پکارتے ہوئے والہانہ انداز میں میری طرف بڑھ رہے ہیں وہ میرے قریب آئے تو میں کھڑا ہو گیا وہ دونوں باری باری مجھ سے بغل گیر ہوئے وہ اب بھی زور زور سے بول رہے تھے میں نے ان میں سے ایک کا ہاتھ دبایا اور اسے ایک طرف کر کے بتایا کہ میں یہاں مولانا نہیں ہوں آپ حضرات اس قدر زور سے نہ بولیں اور نہ ہی کسی پر میری شناخت ظاہر کریں یہ دونوں نوجوان برطانیہ سے آئے تھے اور اب دہلی سے احمد آباد جا رہے تھے انہوں نے برطانیہ میں میرے بیانات بالمشافہ سنے تھے میری گزارش کے بعد وہ صورتحال کو سمجھ گئے اور پھرتی سے دائیں بائیں ہو گئے اس واقعہ نے مجھے کافی پریشان کر دیا اور مجھے احساس ہوا کہ میں ابھی تک پہچانا جا رہا ہوں